W W W dot dot دس قرآن کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم وسلم السلام علیکم ناظرین ناظرین programme Aalim online special کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کریں گے وہ غزہ کی جنگ کے بعد کی صورتحال ہے غزہ میں کیا ہوا آپ سبھی جانتے ہیں فلسطین جس کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے اس سرزمین کو حضرت سلیمان حضرت داؤد حضرت ابراہیم حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن اور متفن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ی سرزمین پر مسلمانوں کا قبل اول یعنی بیت المقدس یا مقدس موجود ہے جہاں سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں سفر معراج کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی یہ خطہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زیر سایہ بھی رہا ہے گویا فلسطین وہ خطۂ عرض ہے جس سے دنیا کے ہر مسلمان کا ایک تعلق اور ایک نسبت رہی ہے اس پوری کائنات میں مکہ مکرمہ اور مدین منورہ کے بعد اگر کوئی جگہ اور خطہ مقدس اور معتبر مانا جاتا ہے تو وہ سرزمین فلسطین ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ خطہ گزشتہ ساٹھ برسوں سے قتل و غارت خون خرابے اور جنگ و جدل کا شکار ہے انبیاء کرام کی یہ سرزمین ظلم اور دہشت کا منظر پیش کر رہی ہے اور وہ انبیاء جو اس سرزمین پر امن کا پیغام لے کر آئے تھے آج وہاں انسانیت کے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا جا رہا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور اس سارے ظلم اور استبداد کی جڑ اسرائیل ہے میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اگر کوئی برا نہ مانے کہ انگریزی لہجے کی نقل کرتے کرتے ہم بسا اوقات بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں اب ان سے اسرائیل نہیں کہا جاتا تو وہ اسرائیل کہتے ہیں اور ہمارے بھی اینکرز اور پروگرام کرنے والے میزبان خبریں پڑھنے والے اسرائیل اسرائیل کرتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں یہ اسرائیل حضرت اسرائیل کو کہتے ہیں اور یہ اسرائیل ہے لہذا یہ فرق رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اسرائیل کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں ہمارے لیے اسرائیل کی بڑی اہمیت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام کے لحاظ سے لہٰذا ہمیں اسرائیل ہی کہنا چاہیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے سب سے کہ جب بھی یہ گفتگو کریں تو اسرائیل کہا کریں اسرائیل یعنی اقتدا میں اور نقش قدم پر مغرب کے چلنے کی کوشش نہ کریں ان کے یہاں ایکس بولا نہیں جاتا صحیح طرح سے تو وہ اسرائیل کہتے ہیں آپ اسرائیل ہی کہا کریں رقبے کے لحاظ سے امریکی ریاست نیو جرسی جتنا یہ اسرائیل ناظرین کتنا بڑا فتنہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال نو کے آغاز پر شب کے پہلے پہر جب سارا عالم رنگ رلیوں میں مشغول تھا آتش بازی کے رنگ رنگ مظاہرے آنکھوں کو خیرا کر رہے تھے میوزیکل بینڈز کی خوشکن دھنے کانوں میں رس کھول رہی تھی دنیا کے طول و عرض میں رنگ و نور کا سیلاب عمدہ ہوا تھا اس قر عرض کے باشندے مسرت کے اس موقع پر جب ایک دوسرے کو داد ایش دینے میں مصروف تھے اسی وقت غزہ کے مکینوں نے اس دل آویز اور رنگ رنگ ماحول میں خوف و ہراس کے عالم اور جنگی تیاروں اور مارچر گنوں کی گھن گرج میں نئے سال کا استقبال کیا وہ عرض پاک جس نے ستر انبیاء کرام کو اپنی آگوش میں لیا ہوا ہے اسی مقدس سرزمین کے ایک خطے پر نئے سال کی پہلی رات خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اور امن کے عالمی پیمبروں کو اتنی فرصت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے عشرت قدوں میں بیٹھ کر ان مظلوموں کی سما خراش چیخوں پر کان دھرتے جو اسرائیل کی رضا سے غزہ سے اٹھ رہی تھی اسرائیل کی حالیہ غزہ کی کاروائی میں جو ستائیس دسمبر دو ہزار آٹھ سے لے کر سترہ جنوری دو ہزار نو تک تقریباً تین ہفتے جاری رہیں اس کاروائی میں چودہ سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اب تک اور پانچ ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ ایک اندازے کے مطابق تیس ہزار سے زائد فلسطینی بے گھر اور ایک لاکھ سے زائد بے روزگار ہو چکے ہیں اسرائیل اب تک غزہ پر تین سو سے زائد حملے کر چکا ہے درجنوں عمارتیں تعلیمی ادارے اسپتال اور سرکاری دفاتر تباہ اور برباد ہو چکے ہیں اور شہید ہونے والوں میں چالیس فیصد سے زائد تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے یہ سب اس وجہ سے ہے کہ سہونیت پرست یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں خود قرآن کریم نے سورہ معدہ کی آیت بیاسی میں ان کی دشمنی اور عداوت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل ایمان کے سب سے سخت ترین دشمن یہودیوں اور مشرقوں کو پائیں گے یہی وہ قوم ہے ناظرین جس نے اپنے نبیوں کی تقریب کی انہیں پھانسی پر چڑھانے میں بھی کوئی آر محسوس نہ کی حضرت یاہیا علیہ السلام کا سر قلم کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت دار تک پہنچانے کی سازش میں پیش پیش رہے یہ وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بلا محنت و مشقت رزق یعنی من و سلوا کی صورت میں فراہم کیا جاتا تھا تو انہوں نے اس پر ناشکری کی اور ضد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں ادرک اور پیاز دی جائے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور انہیں چند سکوں کی خاطر فروخت کر دیا یہ قوم ناظرین مسلسل تمام عہد و پیمان کی نافرمانی کرتی رہی جس کے بعد کوہ تور کو ان کے سروں پر اٹھا کر لٹکا دیا گیا اس کے باوجود ان کی عہد شکنیوں کا سلسلہ جاری رہا اس لیے اس قوم سے آج بھی کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی چنانچہ حالیہ غزہ کی کاروائی میں یہودیوں نے روایتی احسان فراموشی اور جنگی جنون کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو بھی نہ بخشا جس نے ہمیشہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا اور بمباری کر کے اس کی دو بیٹیوں کو شہید کر دیا کل جنگ میں ہی میں پڑ رہا تھا کہ یہ دکھ بری داستان اس فلسطینی ڈاکٹر کی ہے جو ڈاکٹر عز الدین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ماہر امراض نصف ہیں وہ اپنی مسیحائی کی وجہ سے فلسطین اور اسرائیل دونوں ملکوں میں یکساں مقبول ہیں جنگ سے قبل توہین اور دشواری کے دوران بھی اسرائیل جاتے رہے عز الدین نے برطانوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ میری بیٹیوں کا کیا قصور تھا کیا فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو قریب لانے کی کوششوں کا یہی سلا ہے آج وہی غذا جنگ کے بعد تباہ ہے ناشوں کے انبار ہیں زخمی ایک بہت بڑی تعداد میں اسپتالوں میں موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں تھوڑی دیر پہلے جو میرے مہمان تشریف لائے جن کا بھی میں تعارف کراؤں گا بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ وہاں پر جو تعداد مریضوں کی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی یعنی ان کی ریڑھ کی ہڈی یعنی وہ ڈسک کئی جگہ سے سلپ ہو چکی ہے بہت برے حالات میں اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے یعنی کئی لوگوں کو تو انہوں نے بستر پر ڈال دیا ہے بہتوں کے آزا کٹ گئے ہیں بچوں کو ماں باپ نہیں مل رہے ماں باپ کو بچے نہیں مل رہے فاسفورس بموں کا استعمال کیا گیا ہے یعنی انسانیت کو ننگا کر کے پیش کیا اسرائیل نے اور بس تباہی کی بربادی کی اور نکل گئے پوری دنیا کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم غزہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی پسپائی ہے یا ان کا نکلنا ہے بہرحال تباہی اور بربادی تو کر گئے وہ مسلمان بچوں کو تو ویران کر گئے مسلمان گھروں کو تو ویران کر گئے اب اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوگی ہم سے آج جو مہمان بات کریں گے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں کچھ مہمان ایسے ہیں کہ جن سے ہم ٹیلی فون لائن پر گفتگو کریں گے اس لیے آج ہمارے پروگرام کا دوران یا کچھ زیادہ ہے اور آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ کا جو درد جو غم ہے آپ ایس ایم ایس کیجیے بتائیے کہ غزہ کی صورتحال پر آپ کا دل کس طرح خون کے آنسو رو رہا ہے ہم وہ میسیجز اس وقت چلائیں گے اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے اے او ایل لکھنے کے بعد اپنا میسج اپنا پیغام اپنی رائے فور تھری سکس پر سینڈ کر دیجیے کال کیجیے ہمیں اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہے ہیں اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کال ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں zero nine hundred triple nine one zero پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایف کیجیے سوال کیجیے ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین نوجوان اسکالر ہیں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ماشاء اللہ اپنی گفتگو سے اپنے انداز خطابت سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس سے انہوں نے چاروں طرف جھنڈے گاڑ رکھے ہیں سب کے دلوں میں گھر کر رکھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جس طرح یہ کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق انہیں عطا کرتا رہے اور ان کا سایہ ہم سب پر تعبیر سلامت رہے ابھی ان کو بہت آگے جانا ہے ماشاء اللہ بہت آگے بڑھنا ہے اور ہم ان سے یہی امید اور توقع کرتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کو اسی طرح سے رہنمائی اور روشنی فراہم کرتے رہیں گے ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے ناظرین کہ آپ کو یاد ہوگا اور بہت سو کی ابھی بھی موبائل پر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو موجود ہوگی کہ جب یوتھ کنوینشن ہوا تھا اسلام آباد میں تو ایک نوجوان تھا جس نے کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے بغیر جرت جرت کا اظہار کرتے ہوئے وقت کے آنے کے سامنے کھل کر گفتگو کی اور یہ الگ بات ہے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم اس وقت عامر کے ساتھ تھے لیکن اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی اس کا بہت اللہ تعالیٰ سلا دے رہا ہے جو بھگت رہے ہیں ہم لیکن یہ اس وقت اس عامر کے سامنے انہوں نے حق کے ساتھ آواز بلند کی سچائی کا پرچم بلند کیا اور ان کے نام سے اسی لیے سب لوگ بہت زیادہ واقف ہوئے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا سید ادنان کا کا صاحب السلام علیکم علیکم ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ناظرین بہت ساری کتابوں کی آپ مصنف ہیں اور تاریخ کے موضوع پر آپ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں مبصر ہیں محقق ہیں اور ماشاء اللہ کالم نگار ہیں روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے رہے ہیں بہت ساری آپ کی کتابیں ہیں جس میں طویل فہرست ہے میں بہت سی کتابوں کے آپ کو کیا نام بتاؤں حکایتیں کیا کیا مارک عظیم یہودی جس نے دنیا کا امن برباد کیا عالمی حالات اور قیامت کی نشانیاں کے آخری ایام جنت پکارتی ہے بہت ساری کتابیں ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رضی الدین سید صاحب السلام علیکم اور ناظرین فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کار کی طرف لیکن دونوں مہمانوں کو سب سے پہلے السلام علیکم اور دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون اس وقت لائن پر موجود ہیں اور پہلا سوال کیا کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ جی کون صاحب بات کریں جی ابو الحسن بات کر رہا ہوں کراچی سے جی ابو الحسن صاحب عامر بھائی آپ بہت قابل ستائش ہے آپ کی یہ بات کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ جو ہے وہ بات اٹھائی ہے جی۔ ورنہ بے سی جو ہے مسلمانوں کی جو دکھ رہی تھی اللہ تعالیٰ جزا دے کہ آپ نے پوری دنیا میں جو ہے اس کے بات اٹھا کے بہت بڑا جو ہے آپ نے احسان کیا ہے مسلمانوں پہ اور میں اس وقت جو ہے پوچھنا چاہوں گا کہ بیسویں صدی کی ابتدا تک ہمیں روئے زمین پر یہودی کہیں یکجا نظر نہیں آتے جی بلکہ روس جرمنی مشرقی یورپ وغیرہ میں بگڑے ملتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کے پاس کیا اتنے بڑے پر زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ اس کا سوال کا جواب جو ہے اپنے مہمانوں سے جی بالکل ٹھیک ہے جی ادنان کا فرمائیں گے میں تو کہوں گا کہ چونکہ یہ خاص موضوع ہے الدین سید صاحب کا تو میں بھی سننا چاہوں گا اس اچھا۔ موضوع پر رضی صاحب پہلے آپ فرمائیے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا جملہ ہے انگریز کسی مفکر کا کہ you can not understand the world unless you understand the یعنی دنیا کی تمام نقل و حرکت اور امن و امان کی تباہ ہونے کا دار و مدار صرف جیو پر ہے بات یہ ہے کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل رہی ہے اس کی تاریخ اب کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے تمام بچے بچے کو ہمارے یہاں معلوم ہے یہ سدا سے نافرمان قوم رہی ہے آپ نے ابھی تھوڑا سا تذکرہ تعارف میں پیش کیا اور اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں جس میں حضرت موسا علیہ السلام کے بعد باقی جو انبیاء آئے ہیں ان کے صحیفے اس میں شامل ہیں ان صحیفوں کو اگر ہم پڑھیں تو وہ انبیاء چیختے رہے پکارتے رہے کہ تم بدکار قوم ہو بدماش قوم ہو خدا کی پھٹکاری ہوئی قوم ہو تم زنا کرتے ہو تم بدکاریاں کرتے ہو تم ڈاکے ڈالتے ہو بہت سارے الزامات ہیں کوئی ایک صحیفہ ایسا نہیں ہے جو ان کی ظلم و ستم کی نشاندہی نہ ہو تو اس وقت وہ قوم وہ انبیاء پکار پکار کر کہتے تھے خدا علیہ السلام نے بھی پکار پکڑ کر کہا کہ یہ ظلم چھوڑ دو یہ نافرمانیاں چھوڑ دو ورنہ تم کو تمہارے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے گا آپ کو معلوم ہے یہ دنیا کی امام قوم تھی قرآن پاک نے بتایا کہ ہم ان کو معذول کر دیا انہوں نے اپنی سرکشی نہیں چھوڑی انہوں نے آپ نے جیسا فرمایا کہ اندیا کے ساتھ اس لوگ ایک نبی کو انہوں نے نصیحتیں کرنے کے جرم میں کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیجیے یہ بھی تاریخ کا ثبوت ہے تو ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حشر کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پندرہویں پارے کی جو صورت ہے اس میں آپ دیکھیں ابتدائی میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے دو دفعہ تم پر زور آور قومیں مسلط کی جنہوں نے تم کو سب کچھ تحس نحس کر دیا اور وہ جہاں چاہتے تھے تباہی مچاتے تھے تمہارے یروشلم کے اندر مقدس شہر کے اندر اور بڑی آیت کا بڑا خوبصورت لفظ ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ان اور تم ادنا اگر تم پھر ایسا کرو گے تو ہم پھر ایسا کریں گے یعنی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو یہ جو ان کی حرکتیں سرکشیاں بغاوت یہ روم کے ساتھ رہے رومیوں کے ساتھ سازشیں شروع کر دیں یہ عیسائیوں کے ساتھ رہے عیسائیوں کے ساتھ سازشیں شروع کر دیں یہ مسلمانوں کے ساتھ رہے مسلمانوں کے ساتھ سازشیں شروع کر دیں یہ ایرانیوں کے زیر رہے ایرانیوں کے ساتھ سازشیں شروع کر دیں تو ایسی قوم کو دنیا میں کہاں ٹھکانا مل سکتا ہے مجھے آپ بتائیں کوئی قوم ان کو ٹھکانا دے سکتی ہے جہاں پائے جاتے تھے وہاں چوٹا کے پھینک دیتے تھے عیسائیوں نے ان کے ساتھ اتنا برو سلوک کیا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم ہمارے شہروں کے درمیان بھی نہیں رہ سکتے جاؤ جنگلوں میں جاؤ دور آبادیوں میں جاؤ اور اگر کبھی ہمارے درمیان آنا ہو تو پٹی لگا کر کپڑے پہ آؤ تاکہ کوئی تم کو اپنا بھائی اور عیسائی نہ سمجھے تمہیں ماریں گے ہم تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا تھی مغدوب علیہ ہوں نا یہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو ساری دنیا میں مگر رضی الدین سید صاحب اگر پھٹکار ہے غضب ہے میں ایک سوال کر رہا ہوں طالب علم کی حیثیت بالکل بالکل مگر آج تو یہ پوری دنیا چھائے شاید جی یعنی انہوں نے دنیا کو اپنے قبضے میں رکھا ہے پھر یہ کیسا بنی اسرائیل میں ہی یہ آیت دی ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے ہم تم کو ایک جگہ اکٹھا بھی کریں گے اور وہ اس لیے ہوگا کہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری جنگ فرمائی ہے وہ بہت معلوم ہے ہم کو کہ پتھر بھی پکاریں گے اور درخت بھی پکاریں گے وہ ان سب کو ایک ہی جگہ جمع کر کے وہ جنگ ہو سکتی تھی وہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں ہزار بارہ ہزار پانچ ہزار پہ جنگ نہیں ہو سکتی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت سے پہلے ایک آخری ٹھکانا ان کو کیا ہے اور اس میں لفیفہ کا لفظ ہے لفیفہ کا مطلب ہے کہ ہم تم کو لپیٹ کر ساری دنیا سے ایک جگہ پر جمع کر دیں گے تو وہ جو منتشر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خدائی حکم تھا اور یہ جو یہاں آئے ہیں یہ بھی خدائی حکم ہے اور یہاں سے ان کو پھر تباہ و برباد بالکل صحیح کا خیر صاحب یہ بتائیے کہ کیا امت مسلمہ نے اس پوری صورتحال میں اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور اگر نہیں کی تو پھر عرب دنیا اور امت مسلمہ کی اس مجرمانہ غفلت کی اور خاموشی کی وجہ کیا ہے جی ڈاکٹر صاحب یہی شاید سب سے اب جو سوال اٹھتا ہے ان حالات میں اسرائیل سے یا یہودیوں سے اگر ہمیں یہ شکوہ ہو کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا بے جا شکوہ ہے ہمیشہ ہی یہ معاملات ایسے چلے ہیں تاریخ کے اندر اور ہمارے اور ان کے مراسم کی تعلقات کی کوئی ایسی رہی نہیں کہ ہم ان سے کسی بہت ہی اچھے اطوار اور انداز کی توقع رکھیں اور بڑے حسن سلوک اور شائستگی کا کہ کا ہمارا خیال ہو مسئلہ تو یہ ہے کہ ان سوا ارب مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی تھی جب یہ قیامت سکرا غزہ کے باشندوں کے اوپر ٹوٹی تو کیا امت مسلمہ جس کو جسد واحد کہا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں کہ پوری امت اور مسلمان قوم ایک جسم کی طرح ہوتی ہے کہ جس کا ایک عزو اگر دکھتا ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے اس کے ساتھ کیا یہ کیفیت ہمیں اس موقع پہ نظر آئی اس حوالے سے ہمیں پوری اسلامی دنیا کی حکومتوں اور اسلامی دنیا کے عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج نظر آئی اس موقع کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عوامی سطح کے اوپر بھی بے حسی رہی ایسا نہیں رہا مگر سرکاری سطح کے اوپر عرب دنیا کے اندر جس انداز کی بے حسی کا مشاہدہ اس وقت ہوا وہ بہت خوفناک منظر تھا اور یہ جو اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کئی بلین ڈالر کی امداد کے باتیں آپ نے سنی ایک بلین ڈالر فلانے نے وقف کر دیا یہ وقت امداد کے لیے وقت وقف کے لیے پیسے وقف کرنے کا نہیں جی یہ سیاسی جد جہد کا اور ایک سٹینڈ لینے کا وقت تھا اس میں تو کسی نے کچھ کوئی کہا نہیں اور یہ قتل عام بڑے ٹھنڈے پیٹوں دیکھا جاتا رہا اصل میں اس کی بنیادی وجہ ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر صحیح معنوں میں عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے یا تو بادشاہتیں ہیں اور یا واقف ڈکٹیٹرز ہیں اگر آپ جہاں پر بھی دیکھیں جی۔ مصر میں دیکھیں شام میں دیکھیں الجزائر میں دیکھیں لیبیا میں دیکھیں سعودی عرب میں دیکھیں امارات میں دیکھیں اور یہ خلیج کی ریاستوں میں دیکھیں کہیں پر بھی عوامی رائے عامہ کے نتیجے میں آئے ہوئے حکمران نہیں ہیں درست بلکہ اور کس نوعیتی حکومتیں ہیں کوئی پچیس سال سے بیٹھا ہے کوئی تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے کوئی چلا جاتا ہے تو بیٹا آ کر بیٹھ جاتا ہے اسی کی جگہ کے اوپر ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ عرب دنیا کے نوجوان اسلام پسند ہیں مذہبی جذبات رکھتے ہیں اور وہ بڑے انسپائر ہو رہے تھے حماس سے اچھا اور یہ ان حکومتوں کی مجبوری ہے کہ یہ فلسطین کوز کو ڈس اون نہیں کر سکتی عرب حکومت کیونکہ عرب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں ماضی میں بہت زیادہ تو یہودیوں کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہے عرب دنیا کے اندر وہ ان کا ایک کلچر بن چکا ہے کیونکہ جنگیں ہوئی ہیں اس علاقے چھینے میں انہوں نے جی اب ان کو یہ ڈر ہے عرب حکمرانوں کو اب پوری پوری عرب دنیا کے حکمرانوں کو کہ اگر ہم حماس کی جانب سے اٹھی ہوئی چیزوں کو عرب دنیا میں آنے دیتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں میں اسلام پسند تحریک اور اس کا اس کا ایک غلبہ ہو جائے گا اور جب بھی وہ غلبہ ہوگا تو ہماری حکومتیں قائم نہیں رہیں گی کیونکہ یہ ظاہر بات راسبانہ حکومتیں ہیں عوام کے نمائندگی نہیں کر رہی ہیں اس لیے ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جن جن حالات کو بڑے قریب سے دیکھنے کے بعد اس قتل عام میں اسرائیل کے ساتھ کو اسلامی حکومتوں کی آشیرواد حاصل رہی ہے اور بڑی یہ پہلے سے طے شدہ ایک اس کے بڑے بہترین وقت کا انتخاب کیا گیا کہ امریکہ بھی اس کے اندر ایک اگر سائڈ پر رہے تو کہہ سکتا ہے کہ جاتی حکومت اور آتی حکومت کے درمیان ایک ایک وقت تھا جس میں پورا امریکہ گویا خلا میں تھا اور وہ اس لیے اگر وہ خاموش رہا ہے تو دنیا اس کو اس پر کوئی بلیم نہیں کر سکتی لیکن عرب حکمرانوں کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے اس حوالے سے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ان کی رضامندی سے حماس کی صفائی اس پورے خطے سے ہو سکے اس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں بحثیت مسلمان عوام کے ہمیں اپنی نگاہیں او آئی سی سے ہٹانی ہوں گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہر وقت آئی سی یو کے اندر پڑی ہوئی محسوس آئی سی یو میں پڑے ہوئے مریض کی طرح اس کی نوعیت ہے ہمیں عرب لیگ سے کوئی توقع وابستہ نہیں رکھنی ہوگی جو اپنے وزرائے خارجہ کا اجلاس حملے کے بارہویں دن بلوا رہے ہیں جس بارہویں دن بیٹھ کر انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ سوچیے جب دنیا اتنی گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چند گھنٹوں میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے اقفاف عالم سے جمع ہو سکتے ہیں یہ بارہ دن کے بعد سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ اس قیامت کا علاج کیا ہے جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے ہمارے لوگوں پر اس سے پتا چلتا ہے اس یہ رویہ بتاتا ہے کہ عرب دنیا کے حکمران میں عوام نہیں کہتا عوام دس دس لاکھ کے جلوس نکالے جی۔ اور آج بھی وہ لوگ وہاں پر بالکل اصل یہ میرے خیال ہے ہمیں اب حکومتوں سے اپنی توقعات ختم کرنی ہوں گی ہمیں یہ جو بین الاقوامی تنظیمیں او آئی سی عرب لیگ وغیرہ ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اب تو ہر فرد کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتا یہی یہ مثبت سوچ ہے اس دور کے لحاظ بالکل میں اس میں تھوڑا سا جی ایک وقفہ لے لوں اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں ناظرین عدنان کا کفیل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی میں تو اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ ان کی اجازت سے کروں گا آپ نے فرمایا کہ او آئی سی کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت آئی سی یو میں ہے یا بارہ دن بعد وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر اسے عرض کرنا چاہوں گا کہ او آئی سی کا مطلب ہی اس وقت یہ ہے کہ جب یہ ساری لاشیں ان کے سامنے آئیں بارہ دن گزر گئے تو انہوں نے کہا او آئی سی اچھا ایسا بھی ہو گیا ہے تو یہ او آئی سی نہیں ہے بلکہ یہ او آئی سی یہاں لکھتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے عالم آن لائن میں خوش آمدید اور چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی لائف وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی کون صاحب بات کریں ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جی جناب جائے صاحب میرا سوال سید رضی الدین صاحب سے ہے جی کہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ماضی میں ہمیشہ یہ اور عیسائیت ایک دوسرے کے خلاف نبر آزما نظر آتے ہیں مگر آج عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور غیر معمولی دوستی کن بنیادوں پر قائم ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے جی رضی الدین صاحب کیا فرمائیے گا اور آپ تھوڑا کچھ گفتگو جی، پہلے وہ کہہ رہا تھا جو بے پہ بات ہو رہی تھی آپ دیکھیں ہمارا جو ماضی ہے نا اس کی طرف اگر ہم جائیں عباسی خلافت ہے اور اس کا بادشاہ ہے خلیفہ ہے محتسم بلّہ جی اور وہاں کچھ ہمارے لوگوں کو عیسائیوں نے گرفتار کر دیا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں ایک خاصی بڑی تعداد کو اس نے گرفتار کر لیا اور ٹارچر ہو رہا ہے ایک عورت پکارتی ہے تنہا ایک عورت پکارتی ہے اس کے الفاظ تاریخ نے رقم کیے وا موتسما ہائے موتسم ہائے موتسم میری مدد کو پہنچو اس تک یہ آواز پہنچی وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا لبیک لبیک میں آیا میں آیا اور کہہ کر اس نے پھر فوجوں کو تیاری کا حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ میرے مر جانے کے بعد میری جائیداد کے تین حصے کرنا اور ایک حصہ پورا کا پورا یہ فوج میں تقسیم کر دینا اور اس کے بعد وہ لشکر لے کے گیا تمام قیدیوں کو چھڑایا اور اس کے بعد اس علاقے پر اس نے اپنی حکومت قائم کی اسی طرح ہماری عباسی عموی جو تھی تھیں وہ اگر کہیں ہماری افواج کسی جگہ پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے یا علاقہ فتح کرنے کے لیے گئی تھیں اور وہاں کمزور پڑ رہی ہیں اور وہ دشمن حاوی ہو رہا ہے تو دوسرے مقبوضہ علاقوں میں جو ہماری فوجیں تھیں بغداد سے حکم جاتا تھا کہ وہاں سے فوجیں پہنچے وہاں سے پہنچے بچے مطلب they supported our cause our army یہ ہر جگہ سے مدد پہنچنی چاہیے دشمن کو ہم پر حاوی ہو رہا ہے ٹھیک ہے آج ہمارے یہاں کہیں سے کو اٹھنے ہیں اٹھنے جی۔ والا ہی تیار نہیں بالکل ٹھیک ہے اچھا وہ جو سوال تھا بہت اچھا یہ بڑا تفصیلی جواب چاہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انیسویں صدی سے پہلے تک عیسائیوں کو ہر جگہ دھتکارا جا رہا تھا اور وہ سلوک جو آج اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایک طویل تاریخ ان کی تین ہزار سال رہی ہے ہر قوم نے ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا ہوا ہے تعداد میں چھوڑے تھوڑے ہیں تاریخ نے تین ہزار سال میں یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اس پورے تین ہزار سال کے دوران کبھی اپنی تعداد دو کروڑ سے زیادہ نہیں کر سکے یہ یہ ہمیشہ آج بھی وہ ڈیڑھ کروڑ ایک ایک لاکھ کروڑ ساٹھ لاکھ ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ساری چیزیں اگر عیسائی ہمیں اس طرح مارتے رہے تو پھر ہم تو دنیا سے مٹ جائیں گے اور اسرائیل کا یا یہودیت کا کوئی وجود نہیں رہتا اس کے لیے انہوں نے سازشیں شروع کی اور پتا ہے وہ ایلڈرس پروٹوکول جو ہے بڑی معروف کتاب اس میں ڈیزائن کیا نصاب تبدیل کیا جس کی بات ہمارے پاکستان میں نصاب انہوں نے عیسائیت سے تبدیل کروائے یہ ہالی ووڈ اسٹوڈیو انہوں نے قائم کرایا جو اس میں مطلب فہاشی اور اریانی کو انہوں نے فروغ دی یہ سارے کام انہوں نے کر کر کے پھر یہ تھیوریز پیش کی ڈارونیزم ہے نیشنلزم ہے کمیونزم ہے یہ ساری ان کی فسادت تھے اس کی وجہ سے انہوں نے عیسائیوں کو اپنے زیر اثر کر لیا آج عیسائی اسرائیل کی یہودیوں سے زیادہ وکالت کرتے ہیں نا پیٹ رابرٹسن ٹھیک ہے اس کے ان کے تین چار بڑے بڑے جیری فال یہ بڑے بڑے مبلغین ہیں ان کے یہ دنیا میں آگ لگاتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام خدا کی رضامندی کی ایک علامت ہے اس کو وہ پریچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسرائیل جب تک اسرائیل کو مضبوط نہ کیا جائے اس وقت تک مسیح عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے تو اس کو انہوں نے مذہبی عقیدے کے ساتھ اپنے نتھی کر دیا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جتنا مضبوط کریں گے عیسیٰ علیہ السلام ہماری مدد کو آ جائیں گے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام تو آئیں گے مسیح دجال کا خاتمہ کرنے کے بالکل اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک آپ کے علم میں بات ہوگی کہ لد ایئرپورٹ پر جی بالکل باقاعدہ انہوں نے ایک ایسا تیارہ بنایا ہوا جو گدھے کی شکل ہے بالکل اور یقیناً وہ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ گدھے پر سفر کرے گا دجال تو گدھے پر سفر سے مراد گدھے نہیں ہوگا بلکہ جو طیارہ انہوں نے لد ایئرپورٹ پر گدھے کی شکل کا بنایا ہوا جی۔ بالکل ٹھیک ہے جی عدنان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں بالکل جس طرح رضی صاحب نے ماشاء بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور اصل میں نظر یہ آتا ہے کہ جس حادیث مبارکہ کے اندر اور ہمارے اسلامی لٹریچر میں یہودیوں کے جس انجام کا بتایا گیا ہے پوری پوری داستان اور پورا جو پیش منظر پس منظر ہمارے سامنے ہے وہ ان کے ان کو ان کے انجام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لے کر جا رہا ہے سارے حالات ایسے بن رہے ہیں جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بکھیر دیا ہے اور تم یہی یہ تشریح جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بالکل بکھرے ہوئے پوری دنیا میں اکٹھا ہونا ہے انہوں نے یہ بھی پتا چلتا ہے اس سے پہلے بکھیرنے کا وقت ہوگا اکٹھا ہونا ہے اپنے آخری انجام سے پہلے وہ جس تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے یہودی کھینچ کھینچ کر اسرائیل پہنچ رہے ہیں تو اپنے آخری انجام کے لیے پہنچ رہے ہیں پھر جن جس قسم کی چیزوں کا ذکر آتا ہے جو دجال جن چیزوں کو استعمال کرے گا وہ جدید ایجادات کی صورت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کی سفر کی مسافتیں مختصر ہو جائیں گی آج کل ایسی بن رہی ہیں سارا کچھ اس میں بہرحال انشاءاللہ اللہ یہ جو ایک مایوسی عام لوگوں کے اندر آئی ہے کہ جی اسلام تو بظاہر یہودیوں کو پھٹکارا ہوا اور جلا وطن اور ذلیل اور رسوا کہتا ہے اور ہمیں وہ بڑا وہ ہمیں وہ تو بڑے عروج پر بڑے چڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں پوری دنیا کے حکمران لگ رہے ہیں تو اس کو ضرور اس پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اس انجام سے پہلے کا جو منظر کھینچا گیا ہے یہ اصل میں اس کا پورا گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں پر اسی طرح اکٹھے ہوں اور ان کے اور یہ چیزیں بھی ان کے ہاتھ کے اندر آ جائیں تو یہ ساری چیزیں اس میں ہاں، اسلامی تاریخ سے اور حادیث کے مجموعے سے جو لوگ واقف ہیں اور اس میں جو پیشن گوئیاں ہیں جو آخری زمانے کی اس کے اس کے بالکل مطابق سارا سلسلہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہاں، ایک مسلمان کی حیثیت سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ جلدی یہ سارا یہ جو غبارے کی شکل میں جو چیز پھولی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ لیکن سعادت مند وہ لوگ ہوں گے جن کا جن کی محنتیں اور کوششیں اس میں اس میں بارا ثابت ہو جائیں بالکل ناظرین ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد در حقیقت جو غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے ہیں ان پر روشنی ڈالنا ہے ان پر گفتگو کرنا ہے اور ان کی لفظوں کی شکل میں جملوں کی شکل میں ان لٹے پٹے انسانوں کی داد رسی کرتا ہے ہم یہاں کسی مذہب کو یا کسی عقیدے کو برا کہنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ایمان بھی نہیں ہے مسیحی اور یہودی ہوں مسیحی ہوں کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں پہلے کتاب ہیں تو ان کا احترام ہم پر لازم ہے ہم پر فرض ہے لیکن ہم یہاں ان انتہا پسندوں کی بات کر رہے ہیں جیسے مسلمانوں کو بھی انتہا پسند کہا جاتا ہے تو ان انتہا پسندوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کتاب الہی میں ترمیم کی تحریف کی اللہ کی آیتوں کو بیچا جنہوں نے اور وہ پھر کوئی بھی ہو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف ان کی مذمت کی جا رہی ہے رہ گئے مسیحی اور یہودی دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والے وہ میرے لیے اتنے ہی قابل احترام ہے جتنا میرا کوئی مسلمان بھائی اس لیے کہ ان کا احترام ان سے محبت کرنا ان سے پیار سے پیش آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے مثاق مدینہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے بنو فینقہ بنو ندیش اور بنو قریضہ یہ تین قبیلے تھے جن کی جن کو میسا کے مدینہ کی کی لڑی میں پرویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اور اسی طرح سے نجاشی بادشاہ مسیحی تھا جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ بھیجا مسیحی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے یہودی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن وہ کوئی بھی فرد کوئی بھی عقیدہ اور کوئی بھی گروہ جو انسانوں کا قتل عام کرے جو اپنے مذہبی تعصب کی بنیاد پر نسلیں تباہ کر دے لوگوں کو تباہ کر دے اس کا کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی عقیدہ ہو وہ قابل مذمت ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں پشاور سے یسرا بات کر رہی ہوں جی، سر جی عامر صاحب پہلے تو میں آپ کے الفاظ نہیں ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکوں یا میں اس کو داد دے سکوں کیونکہ انتہائی بولڈ ٹاپک ہے جس پر اگر دیکھا جائے تو آج کل کے ہم ہم جو نوجوان نسل ہیں شاید ہی کسی کتاب میں ہمیں اتنی تفصیل سے اتنی باتیں ملیں یا کوئی اخبار ہمیں اتنی تفصیل سے گائیڈ کرے جی۔ جس طرح سید ربی صاحب یا عدنان کاکا خیل صاحب نے باتیں کی اور اس کے علاوہ میں عدنان خیل صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں وہ ایک مثل راہ ہے ہم لوگوں کے لیے اور جس کا جو فضاحت اور بلاغت سے وہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی طرف یہ پوری کر رہے ہیں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ مسلمانوں کو تو ہمیشہ سے ہی ظلم تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن آج کل جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں یہ بتائیے کہ بطور ایک پاکستانی شہری ایک عام آدمی کے ہم لوگ کیا ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اس شرمناک صورتحال کے ساتھ کہ وہاں پہ معصوم بچوں اور عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں عدنان صاحب صاحب اور سید سے میں میں بات کرنا چاہوں گی جی تھوڑی دیر ہماری بہن ہم ڈاکٹر عامر عزیز صاحب سے بھی رابطہ کریں گے جو اس وقت لاہور میں بڑے معروف آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور وہ ایک ڈاکٹروں کا وقت لے کر جا رہے ہیں غزہ اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچائے کیونکہ ابھی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ہمارے ملک کی بہت بڑی ہستی عبدالستار عیدی صاحب جو بڑی امیدیں لے کر اپنے بیٹے فیصل عیدی کو لے کر غزہ گئے تھے مصر پہنچے تھے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے عدنان بھائی نے جیسے کہا کہ یہ بے حسی دیکھیے ہمارے مسلم ممالک کی کہ مصر نے شام نے اور اردن نے جو کہ وہ ممالک ہیں جن سے سرحدیں ملتی ہیں فلسطین کی انہوں نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں یعنی وہ جانے ہی نہیں دے رہے غزہ کہ وہاں اسپتال اسپتالوں میں بستر موجود نہیں ہے طبی سہولیات موجود نہیں ہے اور فیصل عیدی اور عبدالستار وہاں پر جیسے تیسے کر کے جانا چاہ رہے تھے ان کو وہاں جانے نہیں دیا ہے تو وہ آج واپس تشریف لا رہے ہیں وطن اور بہت نا امید ہو کر مایوس ہو کر کہ ان کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا تو ڈاکٹر عامر عزیز صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں اسی لیے میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر پہنچائے کہ اس وقت ڈاکٹرس کی وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے سوال یہ کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس تمام ترسو صورتحال میں تو عدنان بھائی سے پوچھتے ہیں رضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت اجتماعی طور پر وہ مسلمان جو دور بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں نہیں جا سکتے ان کی کیا ذمہ داری ہے جی سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سعادت دی ہے آپ کو ایسے دیکھنے والے دی ہیں جو پریکٹیکل ہیں جی۔ تو یہ سوچتے اب کیا کرنا ہے فقط فلسفے یہاں جی، جی، بیٹھ کر اور یہاں بیٹھ کر باتیں کرنا اور اس کی داستانیں سنانا اس تک بات اکتفا نہ کیا جائے یہ سب سے شاید کسی بھی دینی کام کی بڑی بنیاد ہوتی ہے کہ سننے والا کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ جی۔ چاہتا ہے کہ اس موقع پر میری ذمہ داری کیا ہے میں یہ جن بی بی نے فون کیا یوسرا صاحبہ نے مجھے ان کا سوال بہت اچھا لگا ہے بہت سے اچھے سوالات ہوتے ہیں بڑے علمی سوالات بعض اوقات ہوتے ہیں انٹلیکچل ہوتے ہیں مگر یہ بڑا سادہ سی بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جانچنا چاہتی ہیں یا وہ اس بات کو کہ میں اس وقت کیا ایک عام انسان کی حیثیت سے کیا کر سکتی ہوں تو بہت ہی یہ اصل سوچنے کی صورت ہم سب کی چیز ہے سارے معاملات کے اندر مجھے اللہ نے جس حیثیت میں رکھا ہوا ہے اس حیثیت کا تقاضا کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ واقعتا انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ معاملات بہت بڑے ہیں اور میری ذات بہت چھوٹی ہے اور میری محنتیں بھی بڑی چھوٹی ہیں اور میری آواز بھی بڑی ہلکی ہے اور دھیمی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیں کتنے معاملات کے اندر تجربہ ہوا ہے بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں اور ایک عام آدمی اپنی اپنی وہ چھوٹی سی وہ جیسا یوسف یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑھیا اپنی پونجی جی، لے کر جی، پہنچی جی، بازار میں ہمارے دوست ہیں جس زمانے میں کمپیوٹر اور ویب سائٹوں کا بڑا تذکرہ گرم ہوا بازار گرم ہوا اور اس پر اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہوئیں یا سارا کچھ ہوا تو ان کے دل میں آیا کہ کوئی اچھی اسلامی ویب سائٹ بھی ہو ایک عام آدمی ایک اپنا کام کرنے والے انہوں نے اللہ کا نام لے کے درس قرآن ڈاٹ کام کے نام سے کام شروع کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے سرمایہ سے چھوٹے اخلاص جس میں زیادہ اور مادیت اور سرمایہ بہت کم آج عالم اسلام کی بہترین ویب سائٹ سے سمجھا جاتا ہے بڑی ویب سائٹ ہے اتنی بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے والے موجود ہیں اور اس کو لوگ تو وہ آواز پہنچ رہی ہے پوری دنیا کے اندر مجھے میں نے آج ہی اس کو وزٹ کیا تو شاید آپ نے کل یا پرسوں کہیں کوئی تھوڑی سی کوئی بات کی یا کوئی نعت سنائی کہیں پر جی وہ میں نے وہاں پر پرسوں کی اس پر دیکھ لی آج جی، صبح کی وہاں جی، پہ میں اس کو جی۔ دیکھ رہا تھا تو آپ کے کالم بھی اس پر نظر آتے ہیں دوسری چیزیں بھی آتی ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت اگر سوچا جائے کہ اتنے بڑے بڑے اداروں کے سامنے ایک مسلمان کی کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا